مکی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے حشام دستوائی سے انہوں نے یاہجہ بن ابی کثیر سے انہوں نے عبداللہ بن ابی قطادہ سے انہوں نے اپنے باپ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی دو رکعات میں سورہ فاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو باسٹھ